لال جی گوالا ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہینری اور اس کی بیوی گلوریا رہتی تھی ہینری ایک گوالا تھا میاں بی دونوں مل کر ایک گوشالہ کے مالک تھے یہ جوڑا اپنی گایوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا وہ انہیں اچھا گھاس کھلاتے اور انہیں اچھی غذا دیتے اسی وجہ سے ہینری کی گائے بہت عمدہ قسم کا دودھ دیتی گاؤں میں ہر کوئی بس ہینڈری سے ہی دودھ خریدتا ہینڈری اور گلوریا اچھی کمائی کر لیتے اور ان کی اچھی گزر بسر ہوتی پر اس سب کے باوجود ہینری خوش نہیں تھا وہ ہمیشہ ایک بڑے گھر اور مہنگے کپڑے خریدنے کے خواب دیکھتا میں نے اپنے گاؤں کے باہر کے علاقے میں ایک بہت بڑا گھر دیکھا ہے ہمیں اسے خریدنا چاہیے ہم ایک بہت ہی مہنگی کار خرید سکتے ہیں اور خدمت کے لیے بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں ہم سب سے مہنگے لباس پہنیں گے اور یہ سب غریب گاؤں والے ہم سے حسد رکھیں گے یہ لالچ تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا ہمارے پاس کافی ہے اور ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہو اور اس گوشالا میں ان گایوں کی بدبو ناقابل برداشت ہے پر یہی ہمارا روزگار ہے زیادہ دیر نہیں رہے گا یقیناً میری بات سچ نکلے گی کسی دن میں اس شہر کا سب سے دولت مند انسان بنوں گا ہر دن جب ہینری دودھ بیچنے جاتا گاؤں والے اس کی تعریف کرتے ہنری یہ دودھ اتنا اچھا اور صحت مند ہے تم ضرور اپنی گایوں کی اچھی طرح نگہبانی کرتے ہوگے ہاں ہاں میں کرتا ہوں پر اب زیادہ دیر نہیں ایک بار جب میں دولت مند ہو جاؤں پھر ان سب گایوں کو بیچ دوں گا مجھے اپنے گھر میں وہ بدبو پسند نہیں ہے پر یہ گائے ہی تو تمہارا روزگار ہے تمہیں اپنے کام کے بارے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے یہ زندگی جینے میں تمہاری مدد کرتا ہے میں انڈے بیچنے کا روزگار کرتا ہوں وہ بھی بدبودار کام ہے پر مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ میرا روزگار ہے خیر خیر خیر تو پھر شاید انڈے بیچنا ہی تمہاری تقدیر ہے پر میری تقدیر میں اور اہم کام کرنا ہے مہنگی چیزیں خریدنا اور مہنگے لباس خریدنا یہ لالچ تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا میرے دوست جتنا جلدی تم یہ سمجھ لو اتنا ہی اچھا رہے گا چلو میں نے یہاں کافی وقت برباد کر دیا ان بدبودار انڈوں کا کاروبار تمہیں مبارک ہو الوداع ہاں۔ کو جلدی تھی اور زیادہ دولت کمانے کی وہ اکثر دولت مند بننے کے راستے تلاش کرتا بس اتنا ہی یہ بہت کم ہے میں اور زیادہ دودھ کیسے بیچوں کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے میری گاہیں سب تندرست ہیں میں انہیں اور زیادہ دودھ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا اور اس سے بڑھ کر یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اگر مجھے زیادہ دودھ بھی حاصل ہو جائے تو بھی میں اسے بیچوں کیسے ارے ہاں میں پڑوس کے گاؤں میں جا سکتا ہوں وہاں بہت سے گھر ہیں پر پھر مجھے اور گائے خریدنی پڑیں گی اور اس وقت اس کے لیے میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں نہیں مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا میں ایک بڑا گھر خریدنا چاہتا ہوں اب دیکھتا ہوں میرے پاس ایک اور گائے خریدنے کے لیے معقول پیسے نہیں ہیں پھر مجھے دودھ کی مقدار بھی بڑھانی ہے میں اسے کیسے سر انجام دوں جب وہ آگے بڑھا وہ ایک دریا کے قریب آیا آخر لالچ سے سرابور ہینری کو ایک ترکیب سوچھی کیوں نہ میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دوں اس ترکیب سے مجھے ایک اور گائے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑوس کے گاؤں میں بھی دودھ بیچ سکوں گا اوہ یہ تو شاندار ترکیب ہے کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے گا اگر میں دودھ میں پانی ملا دوں اور یہی ہینری نے کیا اگلی صبح ہینری اپنے دودھ کے برتن بھرنے لگا پر اس دفعہ اس نے انہیں بس آدھا بھرا اور چلا گیا اور پھر وہ دریا پر رکا اور اس میں تھوڑا پانی ملایا اس دن ہمیشہ کی طرح لوگوں نے ہینری سے خوشی خوشی دودھ خریدا اور اسے اتنا ہی پیسہ دیا پانی ملانے کی وجہ سے ہینری کے پاس کافی زیادہ دودھ بچ گیا تھا جسے اس نے پڑوس کے گاؤں میں بیچا اس رات ہینری بہت خوش تھا یہ تو بہت عمدہ ہے اگر میں یہی کرتا رہا تو جلد ہی میں دولت مند بن جاؤں گا وہ صحیح تھا دن گزرتے گئے اور ہینری پہلے سے زیادہ دولت مند بن گیا اس نے خود کے لیے ایک کار خریدی اور اپنے گھر کو سجایا سوارا اسے دودھ میں پانی ملانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ اس نے ایک اور گائے خریدنے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا جیسے جیسے دودھ کی مانگ بڑھی ویسے ہی پانی کی مقدار بھی بڑھی یہ کئی ہفتے تک چلتا رہا پر پھر گاؤں میں گفتگو ہونے لگی اس پانی ملے دودھ کے بابت سچائی جاننے کی خواہش لیے کچھ گاؤں والے ہینری کے گھر کے سامنے اکٹھے ہوئے کیا ماجرا ہے ہنری ہماری کچھ شکایتیں ہیں اس دودھ کی بابت جو تم بیچتے ہو یہ پانی کی طرح لگتا ہے کیا تمہاری یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی ہم دودھ کی قیمت ادا کرتے ہیں ہنری پانی کی نہیں اب تم ہمیں اور بیوقوف نہیں بنا سکتے کچھ بھی بدلا نہیں ہے تم سب کو اچھائی کی قدر ہی نہیں ہے میں یقیناً بہت مشقت کرتا ہوں جاؤ کہیں اور سے دودھ خریدو اگر تمہیں یہ پسند نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میرے پاس کئی اور دوسرے گاؤں ہیں جنہیں یہ دودھ پسند ہے ہینری تیزی سے اندر گیا اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا گاؤں والے ہینری کے اس گستاخ رویے سے سکتے میں آ گئے کچھ تو صحیح نہیں لگتا میں رضامند ہوں ہمیں دریافت کرنا ہوگا ان سب نے سچ کا پتا لگانے کا منصوبہ بنایا اگلی صبح ہینری ہمیشہ کی طرح دریا کی طرف گیا اس نے اپنے آدھے بھرے برتن کھولے اور ان میں پانی بھرا پر اسے اس کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے ہاں، اس کی یہ جرت کیسے ہوئی یہ درست نہیں ہے اسی وجہ سے وہ دولت مند بنتا جا رہا ہے اس کی گایوں کی تعداد اتنی ہی ہے اور پھر بھی وہ اتنے گھروں کو دودھ بیچ رہا ہے گاؤں والے پورا ماجرا سمجھ گئے اور انہوں نے اس لالچی گوالے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اگلے دن گلوریا بازار گئی دال خریدنے کے لیے اس رات جب ہینری کام سے واپس آیا وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے ہاں، وہ کیا ہے کیا تم نے پتھر پکائے ہیں پتھر نہیں یہ دال ہے نہیں یہ دال نہیں ہے مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا دکاندار نے تمہیں دال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر بیچ دیے ہیں اس کی یہ جرت کیسے ہوئی میں جا کر کل اس سے ملاقات کروں گا اس رات ہینری اور گلوریا بھوکھے پیٹ سوئے اگلے دن غصے میں ہینری اس دکاندار کے پاس گیا تم نے ہمیں کیا بیچا ہم نے پتھروں کے تو پیسے نہیں دیے تھے ہم نے دال کے پیسے دیے تھے جاؤ کہیں اور سے جا کر خریدو اگر تمہیں یہ پسند نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہینری غصے میں گھر واپس آیا کچھ دیر کے بعد وہ باہر گیا ایک درجن انڈے خریدنے کے لیے جب وہ گھر آیا اور اس نے انہیں توڑنے کی کوشش کی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ بارہ میں سے دس انڈے پتھر تھے وہ آگ ببولا ہو گیا تم نے مجھے یہ کیا بیچا ہم نے انڈوں کی قیمت ادا کی تھی پتھروں کی نہیں اسی طرح ہم نے بھی دودھ کے پیسے دیے تھے پانی کے نہیں جاؤ کہیں اور سے جا کر خریدو اگر تمہیں یہ پسند نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہینری غصے میں چلا گیا اگلے دن اس نے ایک ریشمی قمیض خریدی اس کے گھر آتے آتے بارش ہونے لگی پانی نے اس کے قمیض کا سارا رنگ دھو دیا جب وہ گھر پہنچا اسے یہ معلوم ہوا کہ قمیض ریشم کی نہیں بلکہ سن کی بنی ہے یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا ہر دفعہ جب ہینری کچھ باہر خریدنے گیا تو گھر آتا کچھ الگ ہی چیز لیے میں اس سے تنگ آ گئی ہوں وہ ہمیں صحیح چیز کیوں نہیں بیچتے وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہینری اپنے اور اپنے لالچ کے بارے میں سوچنے میں اتنا مشغول تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے یہی چیز دوسروں کے ساتھ بھی کی تھی کچھ دیر بعد پڑوسی گاؤں بھی شکایت کرنے لگے آہستہ آہستہ سب نے ہینری سے دودھ خریدنا بند کر دیا جب اس کے پاس خرچے کے لیے کوئی پیسہ نہ بچا ہینری وہ چیزیں بیچنے لگا جو اس نے گھٹیا درجے کا دودھ بیچ کر خریدی تھیں اب ہینری ایک غریب گوالا تھا اس کے پاس تھوڑی سی ہی گائیں بچی تھی اور کچھ ہی گھر بچے تھے جہاں وہ دودھ بیچ سکتا تھا اب تمہیں کہ تم نے کیا کیا تمہارا لالچ ہی ہماری غریبی کی وجہ ہے اگر تم نے اچھا دودھ بیچنا جاری رکھا ہوتا جیسا تم بیچا کرتے تھے تو کسی دن ہم بھی ایک بڑا سا گھر اور مہنگے کپڑے خرید سکتے تھے تمہارے لیے بس یہی لازمی تھا کہ صبر رکھو اور محنت کرتے رہو میں تم سے اتفاق رکھتا ہوں گلوریا مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی میں نے اپنا پیسہ ہی نہیں کھویا میں نے لوگوں کا اعتماد اور عزت بھی کھو دی ہے ہینری نے دودھ بیچنا جاری رکھا اور اپنی گایوں کی نگہبانی کرتا رہا اب اسے علم ہو گیا تھا کہ لالچ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اسے اپنا سبق حاصل ہو گیا تھا اس دن کے بعد اس نے دودھ میں کبھی پانی نہیں ملایا اور اس میں ہی مطمئن رہا جو وہ کماتا تھا